السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلى عليه وعلى وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز بھائیو جیسا کہ کیا لوگوں کو معلوم ہے کہ دروس المحمہ لعامت الامہ عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق کے نام سے سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مختصر طور پر اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے ہماری گفتگو اس سے پہلے وضو کے شرائط تک پہنچی تھی کہ وضو میں کیا کیا شرطیں ہیں ان ساری باتوں کا تذکرہ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے ہوا تھا آج وضو کے فرائض یعنی وضو میں جن چیزوں کا کرنا ہمارے لیے فرض ہے یا ہم پر واجب ہے ان چیزوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے کریں گے فرد اور واجب ایک ہی معنی میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہو لازم ہو حتمی طور پر اس کا کرنا ضروری ہو اگر آپ اس چھوڑ دیں گے تو عبادت آپ کی نہیں ہوگی اگر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی جیسے اردو کے اندر اردو کی مثال لے لیں اردو کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اردو کے اندر مان لیجئے چہرے کا دھلنا واجب ہے اگر آپ چہرہ نہیں دھلیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو واجب کا مطلب یا فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو اگر آپ نہیں کریں گے تو عبادت آپ کی نہیں ہوگی اور اس کے چھوڑنے پر آپ کو گناہ ہوگا ماں باپ کی خدمت واجب ہے اگر آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے ماں باپ کی خدمت کرنے پر آپ کو تباب ملے گا اور نہ کرنے پر آپ کو گناہ ہوگا تو واجب اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو اس کے کرنے پر آپ کو اجر ملے ثواب ملے اور اگر نہ کریں تو آپ کو گناہ ہو اس کو فرد اور واجب کہا جاتا ہے اور اگر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کی عبادت نہ ہو جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ وضو کے دوران مان لیجیے سر کا مسے کرنا فرض ہے اگر آپ سر پر مسے نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا تو اس کو فرائض یا واجبات کہا جاتا ہے شیخ بیان کرتے ہیں کہ فروظ الوضو و یا شدہ کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ چھ ہیں یعنی وضو کے اندر چھ چیزیں فرض ہیں ان چیزوں کا کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اگر وضو نہیں ہوا آپ کا تو نماز بھی نہیں ہوگی جی پر فرماتے ہیں کہ غسل وجہ چہرے کا دھلنا پہلی واجب چیز انہوں نے بیان کیا کہ چہرے کا دھلنا وہ منہ مرمل تو والی استنشاق اور چہرے کے دھلنے میں دو چیزیں اور بھی شامل ہیں مدمدا اور استنشاق مدمدا کا مطلب یہ ہے کلی کرنا منہ میں پانی ڈالنا اور استنشاق کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا پھر اس کو نکالنا یہ استنشاق ہے چہرہ کس کو کہتے ہیں چہرہ یہ جو پیشانی کے بال ہے اس بال سے لے کر کے ٹھڈی تک اور اس کان سے لے کر کے اس کان تک اس کو چہرہ کہا جاتا ہے اب چہرے میں ناک ہے کہ نہیں ناک ہے اور چہرے منہ ہے کہ نہیں منہ ہے ہے نا منہ ناک بھی ہے اس لیے چہرے کے دھلے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی داخل ہے لہذا یہ بھی فرض ہے اور واجب ہے اگر کوئی آدمی وضو کرے اور منہ میں کلی نہ کرے ناک میں پانی نہ ڈالے اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ چہرے میں یہ داخل ہے جیسے آپ وضو کریں اور پیشانی نہ دھلیں آپ کا وضو ہو جائے گا نہیں ہوگا یا ایک گال آپ نہ دھلیں رخسار چھوڑ دیں اتنا دھلنے ایک ایریا ایک طرف اس کو چھوڑ دیں آپ کا وضو نہیں ہوگا اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی وضو کے فرائض اور واجبات میں سے ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن صحابہ نے وضو کا طریقہ بیان کیا سب نے بیان کیا کہ آپ کیا کرتے تھے کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے کیونکہ چہرے میں داخل ہے اور اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ جمان نبی نے فرمایا جب تم وضو کرو فمز تم کیا کرو کلی بھی کر لیا کرو آپ نے حکم دیا اور ہمارے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے لہذا کلی کرنا یہ ضروری ہے بغیر کلی کے انسان کا وضو نہیں ہوگا ناک میں پانی چڑھانا بھی ضروری ہے اللہ کے سر کہ سبال فلی سنشاق اللہ سائمہ تم کیا کرو ناک میں پانی زور سے کھینچو ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو تو زور سے نہ کھینچو کیا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پانی اس کو کیا کرنا زور سے کھینچنا لیکن پانی چڑھانا سب کے لیے ضروری ہے وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے اگر روزے سے نہیں ہے تو ذرا تیز کھینچیں گے اور اگر روزے سے ہیں تو معمولی کھینچیں گے اتنا تیز نہ کھینچیں کہ حلق کے راستے سے پیٹ میں پانی آ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے نے سے منع فرمایا ایسے حدیث آتی ابو بوہار عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم کی ہمارے فرمایا ادا تو احدکم جب تم میں سے کوئی وضو کرے الفی انفی ایمان جلفی انفیمان وہ کیا ناک میں پانی ڈالے اس کو جھاڑ دے اس انسار کے معنی ہو تو جھاڑنا دائنے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے اور بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیں گے تو استنشاق اور استنسار استنشاق کا مطلب یہ کہ پانی اوپر کھینچنا اس کو استنشاق کہتے ہیں اور یہ دائنے ہاتھ سے ہوگا ٹھیک ہے دائنے ہاتھ سے آپ کریں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو بائیں ہاتھ سے جھاڑ دینا اس طریقے سے کر دینا اس کو سنسار کہا جاتا ہے اور اس میں نبی کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کلی کریں تو اسی پانی سے کلی کریں اور اسی پانی سے ناک کے اندر بھی ڈالیں اسی پانی کو آپ ناک کے لیے الگ سے پانی نہیں لیتے تھے بلکہ آپ اسی پانی کو جس سے آپ کلی کرتے تھے آدھا پانی کلی کے لیے استعمال کرتے تھے اور آدھا پانی ناک میں چڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے ناک میں چڑھانے کے لیے الگ سے پانی آپ استعمال الگ سے پانی نہیں لیتے تھے جیسے کان کا مسے کرنا ہے سر کا مسے کرنے کے بعد کان کا مسے کے لیے الگ سے نیا پانی نہیں لیا جائے گا ہمارے لیے کی سنت کیا ہے کہ جب آپ سر کا مسے کرتے تھے تو مسے کرنے کے بعد اسی پانی سے کان کا بھی مسے کیا کرتے تھے کان کے مسے کے لیے الگ سے نیا پانی نہیں لیتے تھے ایسی کلی کے لیے بھی یہ ناک میں چڑھانے کے لیے الگ سے پانی نہیں لیں گے آپ نے چلو پانی لیا آدھا منہ ڈالا کلی کر لیا کلی کا مطلب کیا ہے پانی منہ کے اندر ڈالنا اس کو گھمانا اس طریقے سے اور اس کو پانی کو آپ باہر نکال دیں یہ کلی ہو گیا منہ کے اندر اس کو گھمانا پانی کو اور اس کے بعد باہر جھاڑ دینا دینا منہ سے کلی کر دینا اس کو کلی کہا جاتا ہے اور جو آدھا پانی بچے گا اس کو دائنے ہاتھ سے ناک میں ڈالے اور زور سے کھینچے اس کو اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے جھاڑ دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا فرض کیا ہے چہرے کو دھلنا اور چہرے کے دھلنے میں کلی کرنا اور ناک میں ڈالنا یہ بھی شامل اور داخل ہے اگر کوئی کلی نہیں کرے گا ناک میں نہیں ڈالے گا پانی اس کا وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی نماز کے دار و مدار وضو پر ہے اس لیے انسان کو وضو پر بھی توجہ دینی چاہیے دھیان دینا چاہیے کہ وضو کیسے آپ کو کرنا تو یہ پہلی چیز ہوگی ٹھیک ہے اور دوسری چیز کیا وہ غسول یدین مال مال برفقین دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھلنا یہ فرض اور واجب ہے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھلنا کوہنی تک یہ فرض اور واجب ہے اللہ میں نے کیا فرما قرآن اس کا حکم دیا ہے جو دوسرا واجب ہے ہاتھ کو کوہنی تک دھلنا اگر کوہنی تک نہیں دھلیں گے مان لیجیے آپ نے آدھا دھل دیا صرف کلائی دھل لیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا آپ کو کوہنی تک دھلنا ضروری ہے یہ دوسرا واجب ہو گیا اور تیسری چیز کیا مس ہو جمی اراس وہ بھی نہیں ادنان پورے سر کا مسح کرنا اور سر میں سے کان بھی ہے کان کا شمار کس میں ہے سر میں ہے چہرے میں نہیں ہے اگر چہرے میں ہوتا تو ہم کان کو دھلتے کیونکہ چہرہ دھلنے کا حکم ہے نا اس لیے کان کس میں سے ہے سر میں سے یہ ہمیں کیسے بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں سر کا کان کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں کان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے کہا اپنے سروں کو مسے کرو جب وضو کیا ہے اللہ نے اتاری تو اس میں سر کے مسے کرنے کا ذکر ہے کان کے مسے کرنے کا ذکر نہیں ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہم کان پر مسے کریں گے یا کان کو دھلیں گے کیسے معلوم پڑا ہم کو جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ قرآن کی تفسیر کرتے تھے اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی قرآن کے بیان کرنے کی قرآن کی تفسیر کرنے کی دین اللہ نے آپ کو دیا کہ آپ کی تاکہ آپ دین کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو آپ نے عمل کے ذریعے سے بھی دکھایا کان پر نے مسئلہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے الدنان یہ جو کان ہے نا یہ سر میں سے ہے جب سر میں سے ہے تو سر پر اللہ نے مسئلہ کا ذکر کیا لہذا کان پر بھی مسے کریں گے اگر کوئی سر کا مسے کر لے اور کان چھوڑ دے اس کا وضو نہیں ہوگا اللہ کے سر کی سنت سے ہمیں اس کا علم ملتا اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے نبی کی حدیث ضروری ہے آپ کی سنت اور حدیث کے بغیر کوئی انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم کیسے سمجھ پاتے کہ سر کو کان کا مسے کرنا یا دھلنا ہے ہم کو نہیں معلوم پڑتا کوئی آدمی سر مسے کرتا کوئی آدمی دھلتا کہ بھائی ادھر جو ہے چہرے کے ساتھ ہے اس کو دھل لیتے ہیں پورا ایسا کر کے نہیں اس کو مسے کرنا اس کو دھلنا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا اسے سنت کے بغیر کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا ایک بال کے برابر بھی انسان نہیں چل سکتا دین کے اندر سنت کے بغیر یا قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر انسان کوئی سنت اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر نہیں سمجھ پائے گا انسان کتنا بھی عربی زبان کا ماہر ہو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کان پر مسئلہ کیا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے سر کے مسئلہ کرنے کا ذکر کیا یہ نبی کی سنت سے معلوم ہوا کہ سر کے ساتھ ساتھ کان پر بھی مسئلہ کرنا ہمارے لیے ضروری تو کتنی چیزیں ہو گئی دو چیزیں ہو گئی چہرہ دھلنا سر کا اور کان کا مسئلہ کرنا ہاں،, ہاں،, ہاں،, ہاں ہاتھ دھلنا جی تیسری چیز گئی پہلے چہرہ دھلنا پھر اس کے بعد ہاتھ دھلنا کہاں تک کونے تک ناخون سے لے کر کے کونے تک تیسری چیز کیا سر کے مسے کرنا اور اسی میں سے کان بھی داخل ہے چوتھی چیز کیا ہے وغسل ش مع نے دونوں پیروں کو دونوں ٹکنوں تک دھلنا اللہ رب العالمین نے ٹکنوں تک دھلنے کا حکم دیا ہے ٹکنے تک دھلنا ضروری ہے ایڑی اور بھی اسی میں شامل ہے اور ٹکنا ٹکنا معلوم ہے یہ ٹکنا جو ابری ہوئی ہڈی نا اس کو ٹکنا کہتے ہیں دائیں طرف ہوئی تو بائیں طرف ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اس کو ٹکنا کہا جاتا ہے تو یہاں تک دھلنا ضروری ہے اسی لیے کپڑا مار ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے اللہ کے سر کے دِیس نا کپڑا ٹکنے سے اوپر کس کا مرد کا عورت کا نہیں عورت کا نیچے ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں مردوں کا نیچے رہتا ہے عورتوں کا اوپر رہتا ہے اب تو عورتوں کا پورا سب نظر آتا ہے ران بھی نظر آتی ہے نوز بلّہ یہ گھٹنا بھی نظر آتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے مرد کا کپڑا ایک دم زمین کو صاف کرتے ہوئے چلتا ہے مرد اور عورت کا کپڑا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اب تو چٹھی بنڈی بھی عورتوں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بھاس سب کو ہدایت دے تمہارے نبی نے فرما جن مال کابین ٹخنوں تک دونوں پاؤں کا دھلنا یہ چوتھا فرض ہے پانچویں چیز کیا وہ ترتیب ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ترتیب کے ساتھ وضو کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن ترتیب کے ساتھ بیان کیا ابھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ یہ جو اردو کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی دلیل کیا ہے قرآن کی آیتیں اور ہمارے نبی کی سنت اور ہمارے نبی کا عمل تو قرآن میں اللہ نے اردو کا طریقہ ترتیب سے بیان کیا ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا ہمیں ترتیب سے کرنا ہے ایسا نہیں کہ آدمی پاؤں دھل لے پھر ہاتھ دھلے پھر سر کا مسے کرے ایسا ہوگا نہیں چلے گا آدمی کیسے نماز پڑھتا اللہ اکبر سلام علیکم بعد میں کرتا ہے اور سلام علیکم کہے تشود کرے پھر سجدہ کرے پھر کھڑا ہو جائے اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا مانوی کی سنت طریقہ ہے ایسی مانوی کا طریقہ کیا تھا ترتیب کے ساتھ وضو کرنا قرآن اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے تو ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یعنی کہ پہلے آپ پاؤں دھلنے پھر ہاتھ دھلیں ایسا آپ کا وضو نہیں ہوگا ترتیب کے ساتھ انسان وضو کرتا کتنی چیزیں ہو گئی پانچ چھٹی چیز کیا ہے کون بتائے گا دعا کرنا نہیں جی دعا کرنا ضروری نہیں ہے الموالات موالات کی طرف یہ ہے کہ پے در پہ کرنا ہاں۔ ٹھیک ہے پے در پہ مانا مطلب یہ پے در پہ کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پیدرپے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک عضو کو دھل رہے ہیں تو اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو آپ دھل لیں اس کو موالات کہا جاتا پیدرپے کرنا مان لیجیے ہم نے دائنا ہاتھ دھلا اب دائنا ہاتھ دھلا اس کے بعد ہم کو بائیں ہاتھ دھلنا ہے ایسا نہ ہو کہ دائنا ہاتھ آپ نے دھل لیا اب آپ کیا کر رہے بات کر رہے ہیں کسی سے ٹھیک ہے اور یہ خشک ہو گیا پورا پانی سوکھ گیا اب آپ بائیں ہاتھ دھل رہے ہیں یہ نہیں چلے گا آپ کو کیا کرنا ہے اس کے سوکھنے سے پہلے بایاں ہاتھ دھلنا آپ کو دائنا پاؤں اپنے دھل لیا بات کر رہے بیوی سے ٹھیک ہے یا کسی ساتھی سے یا کسی رشتے دار سے بھائی سے بات کر رہے ہیں اب داہنا پاؤں سوکھ گیا پانی خشک ہو گیا اب بایاں پاؤں دھلیں گے نہیں چلے گا آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر سے وضو کرنا پڑے گا یہ ضروری فرض ہے یہ اس لیے اس کو سوکھنے سے پہلے آپ کو بایاں پاؤں دھل لینا ہے دائنے پاؤں کو سوکھنے سے پہلے تو کتنی چیزیں ہو گئی یہ چھ چیزیں ہو گئی ہیں جن کو فرائض کہا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے اللہ رفا کی ادا قم تم تھی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فخر سلو وجو حکم اپنے چہروں کو دھلو ظاہر نماز سے پہلے کرنا ہے یعنی یہ تمہارا نماز کے ارادہ ہو اور آپ کا وضو نہیں تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا تو کیا وضو میں کرنا پڑے گا سب سے پہلے اللہ فرمایا فخر سلو وجو حکم اپنے چہروں کو دھلو وہ عیدی حکم المرافق اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھلو وہ ہم سہو اور اپنے سروں پر مسح کرو وہ ارجل حکم ملل اور کابین یعنی ٹکنوں تک اپنے پاؤں کو دھلو یہ چار چیزیں اللہ نے اس کے اندر بیان کی ہیں چار چیزیں کون سی ہو گئی چہرہ دھلنا چہرے میں کلی کرنا اور ناک میں ڈالنا یہ بھی داخل ہے نمبر دو ہاتھ دھلنا کوہنی تک یہاں تک تین ہو گیا نا دو ہو گیا سر کا مسے کرنا کتنا ہو گیا تین اور پاؤں دھلنا چار یہ چار چیزیں اللہ نے بیان کی ترتیب کہاں سے اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا اللہ نے پہلے کیا کہا چہرہ دھلو پھر سر پھر ہاتھ دھلو پھر سر کا مسے کرو اس کے بعد پھر پاؤں دھلو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سر کے مسے کرنے کو کن کے درمیان بیان کیا ہے ان چیزوں کے درمیان جن کو انسان دھلتا ہے ہے نا ان کے درمیان بیان کیا ہے اللہ نے پہلے کیا بیان کیا پہلے چہرہ دھلو پھر ہاتھ دھلو پھر سر کے مسے کرو پھر پاؤں دھلو تو پاؤں دھلا جاتا ہے ہاتھ بھی دھلا جاتا ہے ان کے درمیان اللہ نے کیا بیان کیا سر کو مسے کرو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر دیتا دھلنے والی چیزوں کو پھر بیان کرتا مسے کرنے والی چیز کو اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ نے مسا کرنے والی چیز کو درمیان میں بیان کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے ہی وضو کرنا اسی ترتیب کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پانچویں چیز ہوگی ترتیب چھٹی چیز کا پے در پہ لگاتار یہ نہیں کہ آپ ایک دھلنے دہنا ہاتھ اور بائیں ہاتھ آپ کا خشک ہو جائے دائنا ہاتھ خوش ہو جائے پھر بائیں ہاتھ دھلنا ایسا نہیں پے در پہ آپ کو دھلنا جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے جب آپ وضو کرتے تھے تو اس طریقے سے پیدل پہ کیا کرتے تھے چھ چیزیں ہو گئیں ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا کیا یہ واجب ہے واجب نہیں ہے بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہے کہ واجب ہے اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہے کہ واجب نہیں ہے سنت ہے بہرحال انسان کو بسم اللہ کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے آپ اسے سنت بھی مان لیں تو بھی انسان کو بسم اللہ کہنا چاہیے اللہ کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں تو بسم اللہ انسان کرنا چاہیے لیکن بسم اللہ رحمان نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ رحمان کہاں پڑھیں گے جب قرآن آپ پڑھیں گے تب بسم اللہ رحمان پڑھنا ہے یہ ہمارے بھی نے بسم اللہ کرنے کا حکم دیا جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے وہاں بسم اللہ رحمان نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو جہاں ہمارے بھی بسم اللہ رحمان پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پوری بسم اللہ رحمان پڑھیں گے جہاں سے بسم اللہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے بسم اللہ پڑھیں گے جانور دبا کرتے کیا کہتے بسم اللہ اللہ اکبر صرف بسم اللہ کہیں گے ایسے یہاں بھی صرف بسم اللہ کہا جائے گا ٹھیک ہے بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور بعض علماء کے نزدیک واجب نہیں ہے بعض مسئلہ مختلف ہی ہے بہتر یہ کہ انسان وضو سے پہلے بسم اللہ کر لے بعض علماء نے تفریق کیا ہے کہ اگر انسان کو یاد رہے تو اس کے لیے ضروری ہے اگر انسان بھول گیا تو اللہ معاف کر دینے والا تو بہرحال بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے لیکن جو چیزیں ہیں یہ کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ وہ صحیح و تکرار و غسیل وجہ و رجلین سلاط مرات اور یہ مستحب ہے کہ آپ چہرے کو دونوں ہاتھ کو دونوں پاؤں کو تین تین بار یہ مستحب ایک بار کر لیں گے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا دو دو بار کریں گے تو بھی وضو ہو جائے گا لیکن تین تین بار کرنا مستحب اور بہتر ہے لیکن تین بار زیادہ کرنا جائز نہیں ہے ہمارے نبی نے کہا کہ کسی نے تین سے زیادہ کیا اس نے اسراف کیا اور برا کیا تین بار زیادہ کر اس نے اپنے ہاتھ کو دھلا اس نے اسراف کیا فضول خرچی کی اور برا بھی اس اس نے کیا تین بار سے زیادہ نہیں دھلنا ہے کتنی بار دھلنا ہے صرف زیادہ سے زیادہ تین بار اسے زیادہ نہیں ٹھیک ہے وہ قدر مد مدر تو استنشاق اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی تین تین بار کرنا افضل اور بہتر ہے فرض ایک ہی بار ہے فرض ایک بار کرنا لیکن سنت کیا ہے افضل تین بار کرنا ایسے ہی افضل یہ دو بار کرے ٹھیک ہے لیکن تین بار زیادہ کرنا نہیں ہے اما مسور راس فلاح استحب و تکرار دلت اللہ اب رہا سر کے مسے کرنا تو اس میں تکرار مستحب نہیں ہے جیسا کہ صحیح حدیثیں اس بات پر دعات کرتی ہیں یعنی سر کا مسا ایک بار کریں گے بس ٹھیک ہے ایک بار سر کا مسا کریں گے اس کو تین بار کرنا یہ نبی کی سننے سے ثابت رہے شیخ فرماتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان تین بار بھی کر سکتا ہے کوئی مسا نہیں ایک حدیث کے دراتا کہ آپ نے سر پر تین مرتبہ مسئلہ کیا لیکن آپ کا عام معمول تھا عام طور پر آپ ایک ہی بار مسئلہ کرتے تھے لیکن اگر آدمی کبھی تین بار کر لیتا تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے البتہ افضل بہتر ایک ہی بار کرنا لیکن یہ بھی جائز اس کے لیے کیونکہ ہمارے بھی نے کیا ہے ایک بار کیا تو آپ ایک بار کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کہ آپ نے جو ہے سر پر مسئلہ کیا تین بار کیا آپ نے لیکن آپ کا عام جو معمول تھا ایک ہی بار مسئلہ کرنے کا تھا لہذا انسان ایک ہی بار کرے کبھی کبھار اگر تین بار کر لیتا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ وضو کے فرائض تھے جو شیخ نے یہاں بیان کیے ہیں اور وہ چھ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ملامین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے علم ہو جانے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے اب جیسے مان لیجیے کچھ چیزیں ایسی ہیں مصنف نے یہاں فرض بیان کیا وضو کے بعد کی دعا کرنا یہ سنت ہے فرض نہیں ہے اگر آپ وضو کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا بہتر ہے دعا کرنا انشاءاللہ ہم بعد بتائیں گے وضو کا طریقہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اگرچہ شیخ نے وضو کا طریقہ نہیں بیان کیا ہے یہاں پہ لیکن مصنون طریقہ کیا کیسے وضو کرنا ہے ان آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس شرح اس درس کی شرح کے طور پر ورنہ شیخ نے اس کو نہیں بیان کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور اللہ رب ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے علم حاصل کرنے کی توفیق دامین و صا اللہ محمد والا علیہ وسلم المین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ